میں نہ ٹھہروں نہ جان جھوٹ ٹھہرے میں نہ ٹھہروں نہ جان جھوٹ ٹھہرے کون لمحوں کے رو برو ٹھہرے میں نہ ٹھہروں نہ جان تو ٹھہرے کون لمحوں کے رو برو میں یہاں مدتوں میں آیا میں یہاں مدتوں میں آیا ہوں ایک ہنگامہ کو بہ میں یہاں مدتوں میں آیا ہوں ایک ہنگامہ کو میں محفل رخصت ہمیشہ ہے محفل رخصت ہمیشہ ہے آج ایک حشر ہاؤ ہو ہے محفل رخصت ہمیشہ رخشہ میں پہلے آج ایک آؤٹ آج آؤ بوٹ آخری شیر کا پوری غزل کہیں نہیں ہے ایک توجہ عجب ہے سمتو میں ایک توجہ عجب ہے سمتو میں کہ نہ بولوں تو گفتگو نہ تو ایک توجہ نہ بولوں تو گفتگو بھائی پھر عطا سبحان اللہ توجہ عجب ہے کہ نہ بولوں